الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغذب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مسيرا وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله الله الله الله الله إن تواب الرحيم وعن أبي رضي تعالى عنه قال قال رسول صلى عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث رواه الشيخين شيخان عمام بخاری <coughs> معذی بھائی بزرگوں دوستوں ہمارے معاشرے میں یا ہر زمانے سے ایک ایسی برائی جو معاشرے کو دوستی کو دین کو اور خاندان کو گھر کو سب کو برباد کر دینے والی چیز ہے وہ ہے بدگمانی یہ بدگمانی جہاں آ جاتی ہے وہاں رشتوں کو خراب کر دیتی ہے اور دوستی خراب کر دیتی ہے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرتی ہے یہی نہیں بلکہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے پورا پورا معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے اگر یہ برائی کسی انسان کے اندر یا کسی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جائے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور اس بیماری سے کتاب و سنت کے اندر ہمیں بچنے کی تاکید کی گئی ہے جن دو آیت کریمہ کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے انہیں ان دونوں آیتوں میں اللہ حرب العالمین نے اسی برائی کی خطرناکی کو اور اس کی تباہی اور بربادی کو بیان کیا ہے پہلی آیت جو سور فتح کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین کے نشاد ہے ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات کہ اللہ رب العالمین منافقوں کو مرد ہوں یا عورت اور مشرق مرد ہوں یا عورت ان کو عذاب دیتا ہے عوانین اب اللہ ونسو جو اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدگمانی کرتے ہیں برا خیال رکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی بدگمانی ہوتی ہے جسے آگے چل کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے ان شاء اللہ بیان کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علیہ انہی کے اوپر انہی کے اوپر برائی کا گھیرا ہے وہ غذب اللہ علیہم اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان پر لانت بھیجتا ہے وہ عد الحم جہنم وسعت مسیرہ اور اللہ رب العامین کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت بری جگہ ہے اس طریقے دوسرے آیت کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ والو یا منو اج تنبو کثیر ان نہ بغن اسمن ولا تجسسو اللہ تعالیٰ فرماتا ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے بچو کیونکہ کچھ بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ ہوتی ہیں ولا تجسسو اور کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو کسی کی جاسوسی نہ کرو یہ اللہ رب العالمین نے اس کریمہ کے شروع میں یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو حیاض اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمائیا کم ون اے لوگوں بدگمانی سے بچو فن اطب الحدیث کیونکہ بدگمانی یہ جھوٹی بات ہوتی ہے بدگمانی یہ جھوٹ ہوتا ہے کیونکہ انسان جو مفروضہ قائم کر لیتا ہے اور جس بنا پر کسی کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر کوئی چیز قائم کر لیتا ہے حقیقت میں وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے اسی لیے بدگمانی انسان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے عداوت پیدا کرتی ہے حسد پیدا کرتی ہے اور اس طریقے سے اور یہ اور بہت ساری بیماریاں اور برائیاں اس بیماری کی وجہ سے اس برائی کی وجہ سے معاشرے کے اندر جنم لیتی ہیں جو بدگمانیاں ہیں اس کی بہت ساری صورتیں بہت ساری قسمیں ہیں سب سے بڑی بدگمانی اللہ رب العامین کے ساتھ بدگمانی کرنا اور امام قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کے اسما اور صفات کا انکار کرنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرنا یا اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے نام و صفات کی غلط تعویل کرنا اس کی ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی برائی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی کی ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک مسلمان کا شیوا اور ایمان ہونا چاہیے وہ نہ ہونے کی بنا پر یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ رب العامین کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے اللہ ما قدر اللہ حق قدر ہی لوگوں نے اللہ رب العامین کی تعزیب نہیں کی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو لوگوں نہیں پہنچانا اس لیے ان کے درمیان یا ان لوگوں کے اندر شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی اللہ کے نام و صفات کا انکار کرنا یا اس کی غلط تعویل کرنا یا اس طریقے سے اور جو شرکیہ اعمال ہیں ان کے پیدا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی اور اللہ رب العالمین کا دب احترام نہیں کیا اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی کا مرتکب ہوئی یہ جڑ ہے یہ بنیاد ہے جس کی بنا پر کسی مسلمان کے اندر یا کسی انسان کے اندر اس طرح کی برائی پیدا ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنی بدگمانیاں ہیں ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے ایک بندہ جو اللہ ہر بلامین کو ڈائریکٹ پکارنے کے بجائے کسی پیر اور فقیر کا واسطہ لیتا ہے وہ اللہ ہر بلامین کے ساتھ بدگمانی کا مرتکب ہوتا ہے وہ اپنے پیر اور فقیروں کے بارے میں یقین رکھتا اور ایمان رکھتا ہے کہ ہمارے پیر اور فقیر بغیر واسطے کے ہماری باتوں کو سن لیتے ہیں لیکن اللہ ہر بلامین کو جب پکارنا ہوتا ہے تو اللہ کو پکارنے کے لیے کسی کا واسطہ لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی نہیں تو اور کیا ہے یہ اللہ ہر براہین کے ساتھ سوئی ادب نہیں تو اور کیا ہے کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہر برامین ڈائریکٹ ہماری باتوں کو نہیں سن سکتا جب تک کسی پیر فقیر کا کسی نبی اور رسول کا اور کسی ولی اور بزرگ کا واسطہ نہ لیا جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہماری بات کو نہیں سن سکتا کہ اللہ ہر براہین کے ساتھ برا ادب نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی بڑی بدگمانی ہے جو کفر ہے اور جو شرک ہے اور اسی وجہ سے انسانیت تباہ و برباد ہوئی انسانیت کے اندر شرک پیدا جو ہوا اسی بنا پر ہوا کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کا اور بزرگوں کا واسطہ لیا اور ان کے واسطے سے اللہ براہین سے مانگنا شروع کیا قوم نوح کے اندر شرک پیدا ہوا اسی بنا پر پیدا ہوا تھا لہذا سب سے بڑی بدگمانی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اللہ براہین کے واسطہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا واسطہ لینے کے بجائے ہم ان ہستیوں کا واسطہ لیں جو وفات پا چکی ہیں یا اگر زندہ بھی ہیں تو ان کے مقام مرتبے کا واسطہ لیا جائے ان کے جاہ کا مطالبہ واسطہ لیا جائے یہ سب کے سب اللہ ہر برامین کے ساتھ بدگمانی ہے اللہ ہر برامین کے مقام کو گھٹا دینا ہے اور اپنے پیروں اور بقیروں کے مقام کو اونچا کر دینا ہے کہ یہ فیر اور فقیر بغیر واسطے کی ہماری باتوں کو سننے پر قادر ہیں لیکن اس باللہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے اللہ تعالیٰ مجبور ہے اگر واسطہ نہ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو نہیں سن سکتا حالانکہ میرے بھائیوں پورا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا دعا کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سننے والا وہ جیسا احبادی انی فنی قریب جب تیرے میرے بندے تو سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں بے حد قریب ہوں وجیب دعوت دان میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے یہاں اللہ رب العالمین نے لفظ کل کو بھی ہٹا دیا ہے جو ہمارے بھی سوال کیا جاتا دین کے تعلق سے مسائل کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ سلون کا علم قل ہوا الناس لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے لہذا حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے دوری اختیار کرو لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں سلون کا الہ اللہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کل ہیا مواقع الناس آپ کہہ دیجئے لوگوں کے وقت جاننے کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگ چاند کے ذریعے سے اپنے اوقات کو کیلنڈر کو جانتے اور پہچانتے ہیں جہاں جہاں اللہ رب العالمین سے یہ ہمارے نبی سوال کیا گیا یہ سالون کر روح کل روح من امر بھی لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجیے روح میرے رب کا معاملہ ہے اوتی تمہیں علم اللہ کلیلہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ہمارے بھی سوال کیا گیا دین کے تعلق سے مسائل کے تعلق سے اللہ رب العالمین فاتح کل آپ کہہ دیجئے کیونکہ دین کا معاملہ ہے کیونکہ دین اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھیجا اور دنیا کے اندر آپ کے ذریعے سے اس کے ساتھ ہوئی ہے لیکن جب دعا کا مسئلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پکارنے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس واسطے کو بھی ہٹا دیا لفظ کل کو بھی ہٹا دیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بے حد قریب ہوں میں لوگوں کی پکار کو ان کی دعاؤں کو سننے والا ہوں کیونکہ اللہ ابراہین کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کا وسیلے کی ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے اللہ ابراہین پیدا کرنے میں اکیلا ہے وہی اکیلا معبود ہے وہی ہماری دعاؤں کو سننے میں بھی اکیلا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے پیروں اور فقیروں کا واسطہ لینا یہ اللہ ابراہین کے ساتھ بدزنی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندوں کی مدد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد نہیں کرے گا یہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی اللہ ابراہین کے ساتھ سیازن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدزنی ہے یہ اللہ ابراہین کی سنت رہی ہے یہ اللہ رب کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ ابراہین کافروں کو ظالموں کو مشرقوں کو ڈھیل دیتا ہے لیکن اللہ ابراہین ان کی ضرور پکڑ کرتا ہے وہ المتقین اور جو اہل اور جو نیک لوگ ہیں اہل تقوا ہیں انہی کا بہترین انجام ہونے والا ہے انجام کار انہی کے لیے ہے اللہ رب العامین نے پرانے مجید کے اندر گشتہ امبیا کی گشتہ اقوام کی کہانیوں کو اللہ العالمین نے بیان کیا ہے اور آخر میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کو فتح چمکنار کیا اور اس طریقے سے جو مشرق اور کافر اور ظالم قومیں تھیں اللہ رب العالمین کو نیست و نابود کر دیا تہش نہش کر دیا دنیا سے ان کو ختم کر دیا جو اللہ العالمین کی سنت رہی ہے کہ اللہ العالمین ہمیشہ پہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے لیکن اس کی اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین پر عمل پیرا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد کریں اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے اوپر عمل کریں اللہ رب العالمین سچا ایمان ہو یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید ہو یقین ہو اور توقع اور بھروسہ ہو اور انسان پورے دین اسلام پر مکمل طور سے کاربند ہو تو اللہ العالمین اپنے مومی مردوں کی مدد ضرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم صاحب ایمان رہو گے تمہارے لیے سربرندی رہے گی لہذا ایمان شرط ہے اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا شرط ہے تب اللہ ہر براہین اپنے دین والوں کی مدد کرتا ہے تو میرے بھائیو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدزنی ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مومنوں کی مدد نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو چھوڑ دیا ہے یہ اللہ رب العامین کے ساتھ اس طرح کی اس طرح کا کے بارے اس طرح سوچنا یہ اللہ رب البرامین کے ساتھ بدزنی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب براہین کے ساتھ آج لوگ بدگنی بدگمانی کا مرتکب ہوتے ہیں اللہ رب العامین اگر کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور اس کے بارے میں اگر کوئی حسد کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض ہے اللہ رب العالمین اگر کسی کو نعمت دی ہے دینے والا اللہ رب العالمین ہے ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت پر ہم حسد نہیں کر سکتے حسد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے کسی کو نعمت نہیں دی ہے نعمت دینے والا اللہ رب العالمین ہے ہم زیادہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اربان تو نعمت ہمیں بھی دے دے تاکہ اس نعمت کو تیری راہ میں ہم خرچ کر سکیں جیسے فلاں بندہ تیری نعمت کو دی ہوئی تیری دی ہوئی نعمت کو تیری راہ کے اندر خرچ کرتا ہے لہذا حسد کرنا کسی کے تعلق سے اللہ نے کسی کو مال دیا کسی کو منصب اور مرتبہ دیا اور اللہ ابراہین نے کسی کو جا دیا اولاد دیا اور اس طریقے سے اور چیزیں دی انسان اگر یہ حسد کرے کہ اس کی نعمت چھن جائے وہ نعمت مجھے مل جائے یہ اللہ ابراہین کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے اللہ ہر برامن فعال علما یورید ہے اللہ چاہتا کرنے والا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کر سکتا اللہ کے فیصلے پر انسان کو تسلیم کرنا چاہیے اللہ اور برہمی کے فیصلے کو انسان کو ماننا چاہیے اللہ کی ذات سے تعلق اور غیبیات سے جو چیزیں متعلق ہیں ان کے بارے میں ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے سامنے اپنے تسلیم کر لیں اللہ البرہین کی کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو اپنی باتوں کو تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اللہ اور برہمین کے فیصلے پر ہم راضی ہو جائیں اگر کوئی اللہ رب کسی کو فات دیتا ہے کسی کو موت دیتا ہے ہمارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اس کی وفات پر رونا دھونا آہو فغن کرنا نالو ماتم کرنا اور دہائی دینا یہ بھی اللہ رب کے ساتھ بدزنی ہے اس کے فیصلے پر اعتراض ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے سب کی عمر لکھ دی ہے اللہ رب العالمین کے حکم پر کوئی انسان اعتراض نہیں کر سکتا ہمیں اس کو ماننا ہے اس کے فیصلے پر یقین کرنا اس پر ایمان لانا ہے انسان کو تسلیم و رضا اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کر دیا ہے اسی کے اندر خیر اسی کے اندر بھلائی ہے تو یہ ساری بس یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانیوں کی چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو بڑی بدگمانی ہے وہ انبیاء اکرام کے ساتھ بدگمانی انبیاء اکرام کے ساتھ بدگمانی اور امام نوی نے اور امام القیم نے اور اس طریقے سے بڑے بڑے علماء نے بات لکھی ہے کہ انبیاء اکرام کے ساتھ بدگمانی کرنا یہ کفر ہے اجمان کفر اس میں تمام مسلمانوں کا علماء کا اجماع اس بات پر واقع ہو چکا ہے کیسا کرنا اللہ تعالیٰ کی یہ کفر ہے اگر کوئی انبیاء کرام کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے انبیاء کرام کے ساتھ بدگمانی کی بہت ساری مثالیں اور بہت ساری صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر آج پائی جاتی ہیں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ایک انسان اگر بدعت کے انتخاب کرتا ہے بدعت کا ایجاد کرتا ہے بدعت کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ بھی گویا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے امام امام مالک رحمۃ اللہ نے بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی بدا ایجاد کرتا ہے تو اللہ کے رسول کے اوپر گویا کی خیانت کے الزام لگاتا ہے کہ نوز باللہ اللہ رب العالمی نے چیز اپنے دین کے اندر رکھی تھی لیکن نوز کروڑوں بار نوز باللہ کہ ہمارے نبی نے خیانت کی اور اس بات کو دنیا والوں تک نہیں پہنچایا یہ کتنی بڑی بدگمانی ہے نبی کے ساتھ کرنا یہ کفر ہے ایسی بدگمانی کرنا کیونکہ بدگمانی بڑا گناہ ہوتا ہے اور امبیا کرام نوز بلّہ ان تمام چیزوں سے پاک اور مبرہ ہوتے ہیں لہذا کوئی انسان بدعت کرتا ہے بدعت کے اوپر عمل کرتا ہے بدعت سب لوگوں کو دعوت دیتا ہے یہ سب کے سب اللہ رب اللہ کے سن کے ساتھ بدگمانی ہے حدیثوں کی منمانی تعویل کرتا ہے قرآن کی منمانی تعویل کرتا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق قرآن کریم کا معنی بیان کرتا ہے یہ قرآن کریم کے ساتھ بدگمانی ہے اور اللہ کے سن کی حدیثوں کے ساتھ بدگمانی بدگمانی معمولی جرم نہیں ہے میرے بھائی بہت بڑا جرم اسی لیے امام امام قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے کہ جو اہل بدعت ہیں جو اہل ذیق و ضلال ہیں جو اہل ضلالت ہیں ان کے یہاں سب سے بڑی جو بنیاد ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بدگمانی ہے بدگمانیوں کی بنا پر وہ سارے لوگ ان تمام چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں لہذا میرے بھائیوں اگر قرآن و حدیث کے اندر ہمیں بدگمانی سے بشرے کی تاکید کی گئی ہے صرف اس وجہ سے اس کی تباہ کاریوں کو اور اس کے جو نقصانات ہیں اور اس کے جو مہلک اثرات ہیں ان تمام اثرات کی بنا پر ہمیں قرآن و سنت کے اندر ان بدگمانیوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی نبی کے ساتھ یہ بہت بڑی بدگمانی ہے ربی الاول کا مہینہ آتے ہی آج ہمارے ملکوں کے اندر دیکھیے کیا ہوتا ہے نبی کی محبت کے نام پر عقیدت کے نام پر کس طرح کے لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کتاب و سنت جن چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے جلوس نکالنا میلاد النبی بنانا اور اس طریقے سے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اللہ کے سر کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ کے سر کے ساتھ غلو کا انتخاب کرنا اور اس طریقے سے آپ کے مقام کو وہ مقام دے دینا جو آپ کا مقام نہیں اللہ ہر العالمین کا مقام ہے یہ ہمارے نبی کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دونوں کے ساتھ بدگمانی ہے جیسا کہ اہل علم نے اس بات کو بیان کیا ہے تو یہ انبیاء کرام کے ساتھ بدگمانی یہ کیا ہے یہ بھی بہت خطرناک جرم ہے اور اجمان یہ کفر ہے جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے اس طریقے سے ہمارے نبی کے صحاب کرام ہیں صحاب کرام کے ساتھ بدگمانی کرنا وہ صحاب کرام جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا اور جنہوں نے دین کو دنیا کے اندر پہنچایا اور اللہ انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین اور دھرتی پر سب سے مقدس لوگ ہیں سب سے پاک باز لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اپنے نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب کیا ان کے دل سب زیادہ پاک و صاف تھے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا آج ان کے بارے میں بدگمانیاں کرنا اور اس طریقے سے ان کے بارے میں ان پر الزام تراشیاں کرنا یہ صحابہ کرام کے ساتھ بدگمانی ہے جن صاحب کرام کی توقیر کرنا ان کا ادب اور احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہمارے دین کا حصہ ہے ہمارے نبی نے فرمایا تھا انصار صاحبہ سے کہ ان سے محبت کرنا دین ایمان ہے اور ان سے نفرت کرنا بغض ہے اور نفاق ہے اور امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ العقیدہ تحویہ جو بڑی مشہور کتاب ہے عقیدے سے متعلق اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے ان سے وہی محبت کرے گا جو صاحب ایمان ہوگا جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ صحابہ سے نفرت کرے گا اور صحابہ کے اوپر الزام تلاشی کرے گا ان پر اعتراض کرے گا اور اس طریقے سے ان کے بارے میں برا سوچے گا بدگمانی کرے گا لہذا ہمارے اوپر ان کا بہت بڑا حق ہے جیسے مومن کا ایک دوسرے مومن پر حق ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں حسن دم رکھنا ان کی نیکیوں کو بیان کرنا ان کی خوبیوں کو بیان بیان کرنا اسی طریقے صحابہ کرام کے بارے میں بھی ایک ایک مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ ہر صحابی کے بارے میں حسن حسن رکھے رکھے ہر ہر صحابی صحابی کے کے بارے بارے میں میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کو جنت کے بالا خانوں میں داخل کرے گا اللہ ہر ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ ہر ان کی تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر اور ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کی تعریف کی ہے حدیثوں کے اندر تو صحابہ کے ساتھ بدگمانی کرنا یہ بھی جرم ہے میرے بھائیوں اور یہ بدگمانی بڑھ جاتی ہے اگر کوئی صحابہ کے اوپر کفر کا الزام لگائے اور اس طریقے ان کے بارے میں یہ کہے کہ دین اسلام سے نکل گئے جس طریقے سے بدگمانی ہوگی اس طریقے سے اس آدمی کے اوپر حکم لگے گا لیکن یہ سنگین جرم ہے یہ گبیرا گناہ ہے کہ صحاب کرام کے ساتھ انسان بدزنی کا شکار ہو جائے اور ان کے ساتھ برا ان کے ساتھ بہتر سوچنے کے بجائے ان کے بارے میں برا سوچے اس طریقے سے آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں بھی جو بدگمانیاں ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے بدگمانی کرتا ہے یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے بڑی خطرناک بیماری ہے اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کرنے سے منع کیا ہے جب انسان ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو میرے بھائی اور دوستی کی ساری دیواریں منہدم ہو جاتی ہیں اور انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے انسان اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی میں اس طریقے سے ایک دوسرے مسلمان کے تعلق سے بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو بشرطے وہ صاحب ایمان ہو اور اس طریقے سے کتاب و سنت پر چلنے والا ہو اگر کوئی انسان بداتی ہے شر کرنے والا ہے وہ اہل بدات ہے تو میرے بھائیوں جب اہل بدات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدغانی کرتے ہیں تو ان کے ادب اور احترام کی کوئی بات نہیں رہ جاتی ہے جن کا ادب احترام کرنا چاہیے جب ان کے ساتھ وہ ادب احترام نہیں کرتے لہذا ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ ایک مومن کے تعلق سے وہ بدگمانی کا شکار نہ ہو اور اگر کوئی ایسی چیز دیکھے بھی تو اس کے بارے میں حسن عزم رکھے آج ہمارے معاشرے کے اندر بغض اور عداوت اور نفرت اور آپس میں دشمنیاں ہیں میرے بھائی آپس میں بدگمانی کرنے کی وجہ سے ہم کسی بھائی کے بارے میں اپنے دل کے بارے میں برا سوچ لیتے ہیں کسی دو تین آدمیوں کہیں بات کرتے ہوئے دیکھا ہم نے سوچ لیا کہ ہمارے تعلق سے بات ہو رہی ہے یا اس طریقے سے اور کوئی بات ہو رہی ہے فوراً اپنے اوپر اس کو فٹ کر لیتے ہیں اور انسان بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ یہ دل کا معاملہ ہے دل اللہ رب العالمین کے علاوہ دل پر کوئی مطلع اور آگاہ نہیں ہے اس لیے بدگمانی کرنا یہ سراسر دین اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے اسی لیے حدیث کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ مانوی کا عمل موجود ہے کہ اگر کہیں بدگمانی پیدا ہونے کا سبب بنے یا اس طریقے سے ہو کہ بدگمانی ہو سکتی ہے انسان کو اس بدگمانی کو دور کر دینا چاہیے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں رمضان کا مہینہ تھا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم احتکام میں بیٹھے ہوئے تھے میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئی اور اس کے بعد آپ مجھے میرے گھر لا کر کے چھوڑنے کے لیے نکلے اور اس کے بعد جب آپ کچھ دور آئے تو دو انصاری صحابہ کو آپ نے دیکھا جب وہ دو انصاری صحابہ نے آپ کو دیکھا تو دور وہ لوگ بھاگنے لگے اور یعنی وہ لوگ وہاں سے جانے لگے تو آپ ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہیں تو انہوں نے کہا سبحان اللہ اللہ رب العامین کی ذات پاک ہے ہم اللہ آپ کو اللہ کرنی اور رسول تسلیم کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے اندر ایسی گردش جسم کے اندر ایسی گردش کرتا ہے جس طریقے سے خون گردش کرتا ہے لہذا شیطان کب تمہیں بدگمانی کے اندر گرفتار کر دے کب تمہارے اندر سویدن دن پیدا کر دے کب تمہیں برے وسیفے کے اندر گرفتار کر دے کوئی انسان نہیں جانتا ہے اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو تمبی کی اور فوراً ان کو بتایا بتایا کہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رات کا معاملہ تھا اور رات میں آپ ان کو ان کے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے لہذا اگر کبھی ایسی کوئی بدگمانی کی شکل پیدا ہو انسان کو اس بدگمانی کو دور کر دینا چاہیے اگر کسی مسلمان بھائی کے دل کے اندر کوئی ایسی بدگمانی ہے تو اپنے آپ کو اس سے پاک کر لے اللہ رب نے فرمایا کہ قیامت کے دن کے بارے میں کہ لائن فا ولا بنون اللہ کالبن سلیم کی قیامت کے دن نہ کسی کا مال کام آئے گا نہ کسی کی اولاد کام آئے گی اللہ من اط اللہ بن سلیم مگر وہ بندہ جو سالم دل لے کر کے اللہ رب کے سامنے حاضر ہوگا وہ سالم دل کون ہوتا ہے وہ محفوظ دل کون ہوتا ہے جس دل کے اندر کسی کے تعلق سے کوئی بدگمائی نہ ہو کسی کے تعلق سے کوئی نفرت نہ ہو کوئی حسد نہ ہو کوئی عداوت نہ ہو وہ قلب قلب سلیم ہے جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمائی نہ ہو نبی کے ساتھ بدگمائی نہ ہو انبیاء کے ساتھ بدگمائی نہ ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بدگمائی نہ ہو وہ دل قلب سلیم ہوتا ہے ایسے قلب سلی والوں کے لیے قیامت کے دن کامیابی کی زماعت رکھی گئی ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے لہذا انسان کو اپنے دل کو ان تمام دل کی آلائشوں سے دل کی گندگیوں سے تمام چیزوں سے انسان کو پاک کرنا ہے اس طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں حکمرانوں کے تعلق سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بدگمانی پائی جاتی ہے بلکہ سب سے زیادہ بدگمانی اگر آج ہمارے معاشرے میں ہے تو مسلمان حکمرانوں کے تعلق سے ان کے تعلق سے غلط باتیں لوگوں کے اندر عام کرنا برائیاں بیان کرنا اور ان تہمتیں لگانا الزام تلاشیاں کرنا اعتراض کرنا آج ہمارے معاشرے کا دستور بن چکا ہے دو تین چار آدمی کہیں اکٹھا ہوتے ہیں ان کی پوری گفتگو کا محور ہی حکومت ہوتی ہے یہ ان کا موضوع نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں ان کی جو ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے ان کی ذمہ داری اللہ ہر نامی دی ہے اپنی ذمہ داری سبکدوشی اختیار کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ لیکن آج ہمارا پورا معاشرہ اسی کے اندر ملوث ہو چکا ہے حکمرانوں کے تعلق سے بدگمانیاں کرنا ان کے تعلق سے برا سوچنا اور اس طریقے سے ان کے بارے میں تہمتیں اور الزام تراشیاں کرنا جھوٹی جھوٹی خبریں ان کے بارے میں نشر کرنا آج اس قدر عام ہو چکا ہے کہ آج دیکھیے کہ پورے معاشرے کے اندر اخبارات اور جرائد کے اندر دیکھیے جھوٹی جھوٹی خبروں کو بہانہ لے کر کے کس طریقے سے مسلم معاشروں کے جو جو, جو حکم مسلم ملکوں کے حکمراں ہیں کس طریقے ان کے تعلق سے لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں میرے بھائی بدگمانیاں یہ جو آدائی اسلام ہیں دشمنان اسلام ہیں ان کی طرف سے ہے یہ تاکہ پورا مسلم معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے ان کی جو تھوڑی بہت طاقت ہے قوت بھی تباہ و برباد ہو جائے اپنی پوری قوت کو اپنے حکمرانوں کے خلاف استعمال کرنے لگیں اور اس طریقے سے پورے معاشرے کا شیرازہ بکھر کر کے رہ جائے اس لیے آج غیر مسلمان اور جو آدھا اسلام ہیں وہ اس سازش کا بہانہ لے کر کے اور اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ ساری بدگمانیاں اور افواہیں لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں تاکہ مسلم معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کا جو حکمراں ہیں ان کے تعلق سے اعتماد اٹھ جائے اور اس طریقے سے ان کے تعلق سے بدگمانی ان کے اندر پیدا ہو جائے آج وہ پر اس مقصد کے اندر کامیاب آج دیکھیے اور کہیں بھی آپ پوری دنیا پر نظر اٹھا کر کے دیکھیے جو بدامنی جو انتشار جو خلب شار مسلم ملکوں کے اندر ہے دنیا کے کسی بھی معاشرے کے اندر اور کسی بھی ملک کے اندر نہیں پایا جاتا کسی بھی ملک کے اندر نہیں پایا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ مسلم معاشرے کے اندر امن و امان انہیں پیارا نہیں ہے امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس طریقے جو مسلم حکمراں ہیں ان کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کر کے مسلم معاشرے کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں ان کی بنیادوں کو مزلزل کرنا چاہتے ہیں اس لیے آج یہ پوری طاقت کے ساتھ میڈیا اور آدھا اسلام اور غیر مسلم لوگ اس طریقے سے پوری طاقت جھونک دی انہوں نے کہ مسلم حکمرانوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کو بدگمانیاں پیدا کرنا ہے اور مسلم حکمرانوں کے خلاف بھڑکانا اور اس طریقے سے بغاوت کرانا اور اس کا اس کا بہار نام دینا کہ رب یہ جو ہے یہ جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے یہ بہار کا نام دینا اور اس طریقے سے کو اور اس طریقے سے اور کوئی نام دینا میرے بھائیوں یہ یہ, یہ کیا کہا جائے یہ تو ہر دھرمی ہے اور اس طریقے سے یہ فساد کی انتہا ہے آپ دیکھیں ان تمام ملکوں کی کیا صورت حالات بن چکی ہے اس لیے یہ بہت بڑی بدگمانی ہے ایک عام مسلمان کے ساتھ اگر بدگمانی کوئی کرے اتنا بڑا جرم نہیں ہے جو کسی مسلم حکمراں کے ساتھ انسان بدگمانی کرتا ہے خاص طور سے مملکت سعودی عرب کے تعلق سے آج پوری دنیا کے اندر جو بدگمانیاں پائی جاتی ہیں ایک جو واقعے کو بنیاد بنا کر کے کس طریقے سے ان کے تعلق سے بدگمانیاں کی جاتی ہیں اس طرح کے واقعات ان کے ملکوں کے اندر ہزاروں ہوتے ہیں ہزاروں صحافیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کو دیوار پس زندہ کر دیا جاتا ہے کوئی آواز نہیں اٹھاتا اور اگر ایک آدمی کا قتل ہو جاتا ہے پوری صحابت اور دنیا کی پوری میڈیا مملت سعودی عرب کے خلاف ہو جاتی ہے یہ میرے بھائیوں یہ بدگمانی کی انتہا ہے یہ پوری یہ توحید و سنت کی یہ جو قلعہ ہے اس قلعہ کو مسوار کرنے کی سازش کی جا رہی لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے اور ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم ان کی ہاں میں ہاں ملا کر کے ان کے سر میں سر ملا کر کے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی آج ان ملکوں کے اندر جہاں عیاشیاں اور اس طریقے سے تمام چیزیں ہیں منقرات صاحب کرام کو صبح و شام گالیاں دینا ابو بکر صدیق کا نام رکھنا جہاں پر جرم ہے جہاں مساجد کا کوئی وجود نہیں رہی ہے ایسے ملکوں کی ہاں کوئی ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی ساری بغاوتیں جو سنی حکمراں ہیں مسلم ملکوں کے حکمراں ہیں ساری بغاوتیں وہی کی جاتی ہیں کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا یہ سارے میرے بھائیوں یہ جو دشمن اسلام ہیں ان کی طرف سے بہت بڑی سازشیں ہیں جن کی بنا پر آج امت مسلمہ شکار بن چکی ہے اور اس طریقے سے بدگمانی کا شکار ہو چکی ہے لہذا میرے بھائیوں اگر مسلم معاشرے کو تباہی اور بربادی کے دہانے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسے ضرور رکھیں اپنے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی اور جو ہمارے حکمراں ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ہم ان کے ساتھ بھی حسن ضرور رکھیں آج ہمارے اندر کتنی برائیاں ہو چکی آج کتنی برائیاں ہو چکی ہیں لیکن ان برائیوں کے بارے میں ہم کبھی دھیان نہیں دیتے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے باتوں کو تکو بنا کر کے کس طریقے سے ہم ان کے اوپر ان کے اوپر جو ہے کس طریقے سے ان کے اوپر ہم اعتراضات کرتے ہیں اور الزام تاشیا کرتے ہیں یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا میرے بھائی اس لیے یہ بدگمانی سنگین جرم ہے اس لیے شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کا نبی ذن سو کہ اللہ رب العالمین نے ایک مومن پر دوسرے مومن پر حرام کر دیا اس کے مال کو اس کے اس کے خون کو اور اس کی عزت کو اور یہ کہ اس کے بارے میں انسان برا سوچے یہ بھی اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہمارے دلوں کو پاک ہونا چاہیے اللہ کے سور جدیس المومن براۃ المومن مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے وہ بھی مسلمان ہیں ہر مسلمان کے لیے چاہے حکمراں ہوں چاہے عوام ہوں ان کے تعلق سے ہمارے تعلق ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دلوں کو پاک و صاف ہونا چاہیے جس طریقے سے ایک شیشہ اور ایک آئینہ پاک و صاف ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے بھی ہماری بھی سوچ ہمارے حکمرانوں کے تعلق سے اور اس طریقے سے اور مسلمانوں کے تعلق سے ہماری سوچ ایک دم پاک و صاف ہونی چاہیے آئینے کے مانند ہونی چاہیے اس لیے میرے بھائی یہ بدزنی یہ بہت سنگین جرم ہے ہلاک و برباد کر دینے والے جرم یہ چیز ہے جو جہاں بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اگر میاں بیوی کے درمیان بدزنی آ جائے تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نکاح طلاق میں تبدیل ہو جاتا ہے عورت اپنے مرد کے اوپر بدگمانی کرتی ہے اور شوہر اپنی عورت پر بدگمانی کرتا ہے اس کے بارے میں برا سوچتا ہے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور جو انسان نکاح کرتا ہے اس لیے کہ ہم پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اس طریقے سے ایک بندھن جو باندھتے ہیں نکاح کا رشتہ مقدس رشتہ وہ مقدس رشتہ ان بدگمانیوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے بکھر کر کے رہ جاتا ہے اور سارا اس کی پوری زندگی عورت کی بھی مرد کی بھی اور بچوں کی پوری زندگی بکھر جاتی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم ان کے تعلق سے بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں شیطان چاہتا ہی ہے کہ بدگمانی پیدا ہو اس لیے چھوٹی چیزوں کو بڑا بنا کر کے پیش کرتا ہے انسان کو صبر کرنا چاہیے انسان کو حسن دن رکھنا چاہیے اور ہر چیز کے بارے میں اچھا محنت تلاش کرنا چاہیے اچھی امید رکھنا چاہیے ہمارے نبی کی حدیث ہے جس طریقے سے اللہ ابابی نے ہمیں فرمایا ہے کہ تمہاری ایمان کی حالت مفات ہو ایسے ہمارے نبی کی حدیث ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں جب تمہاری وفات ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن دن کی حالت مفات ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن دن اللہ کے دین کے ساتھ اسے دن انبیاء کے ساتھ اسے دن مومنوں کے ساتھ اسے دن سب کے ساتھ اسے دن کا انسان کو انسان کو اس کا پابند ہونا چاہیے اور ہماری بیوی ہمارے والدین ہمارے بھائی بہن ہمارے حسین دن کا ہم سے سب سے زیادہ مستحق ہیں ان کے بارے میں سب سے زیادہ انسان کو اچھا سوچنا چاہیے اگر آپ ان کے بارے میں برا سوچیں گے تو آپ خود برے ہیں کیونکہ آپ کی بیوی ہے آپ کے خاندان کا حصہ ہے اپنے بہن کے بارے میں برا سوچیں گے اپنے بھائی کے بارے میں برا سوچیں گے گویا کہ آپ نے بارے میں برا سوچتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے وہ آپ کی بہن ہے وہ آپ کی ماں ہے آپ کے والدین ہیں اس لیے اگر ان کے بارے میں برا سوچو گے تو گویا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو لا کر کے الزام کے کٹہرے میں لا کر کے آپ نے خود اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دیا اس لیے میرے بھائی ہو بدنی یہ سنگین جرم ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے لوگوں کے ساتھ اس نظر میں تھے اپنے نفس کا محاسبہ کرے اپنی بدعمالیوں کو دیکھے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو امید ہو اور یقین ہو کہ ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو انسان اپنے آپ کو بدگمانی سے محفوظ کر سکے گا ورنہ بدگمانی کے پیچھے پڑتے پڑتے انسان ایک دن دین کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے اور ساری ساری اشتاریاں ٹوٹ جاتی ہیں بکھر جاتی ہیں اور جیسا کہ میں نے شروع بیان کیا کہ جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے لہٰذا زیادہ بدگمانی انسان کرے گا اللہ تعالیٰ تک بدگمانی پہنچے گی اور اللہ ابامین کے ساتھ شرک کا مرتکب ہوگا اور اس صورت میں انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں بدگمانی سنگین اور مہلک اور انتہائی خطرناک جرم ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ابامین ہمیں بدگمانی سے محفوظ رکھے اللہ ابامین ہمیں حوصلے دن کی توفیق نائب فرمائے اللہ البرامین ہمیں نیک امال کرنے کی توفیق دے ہر وہ چیز جو معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے ان تمام معاشرتی بیماریوں سے اللہ ابرامین ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے نبی کے دین پر قائم رکھے اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کل میں توحید جاری ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسر زن ہو انبیاء کے ساتھ حسر زن ہو تمام نئے لوگوں کے ساتھ حسر زن ہو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اللہ ربان سب کو جگہ نصیب فرمامین بارک اللہ علیہ ولکم فلقان عظیم ونافان ویاکم بلاد ذکر حکیم انہو تعلیٰ جواد کریم الکم قمر فراہم